وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی بات دنیاوی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی اور وہ اللہ کو اپنے دل کی صداقت پر گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ بدترین جھگڑالو ہوتا ہے ابن جریر نے سدی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا حالانکہ وہ دل سے کافر تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت کے مطابق منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے خبیب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑایا تھا بہرحال مشہور قاعدے کے مطابق کہ قرآن و سنت سے استفادے کے لیے عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے خصوص سبب کا نہیں یہ آیت ہر اس شخص پر صادق آتی ہے جو اسلام کو عقیدہ اور منہج حیات کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا لیکن دنیاوی مصالح کی خاطر اعلان کرتا پھرتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ ایسے منافقین ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور اللہ کو اپنے قول و فعل کی صداقت پر گواہ بناتے ہیں حالانکہ وہ باطل کو حق دکھانے کے لیے بدترین جھگڑالو ہوتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے اور جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے متفق عليه